ابن جرائج نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے جمعے کے دن خود ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے دو رکاتے پڑھ لی ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکیس